سعید بن یاہیا نے بیان کیا کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے آمش نے بیان کیا ان سے شفیق نے اور ان سے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا تو ہم میں سے بہت سے بازار جا کر بوجھ اٹھانے کی مزدوری کرتے اور اس طرح ایک مد غلہ یا کھجور وغیرہ حاصل کرتے جسے صدقہ کر دیتے لیکن آج ہم میں سے بہت سوں کے پاس لاکھ لاکھ صفقے میں لاکھ لاکھ درہم یا دینار موجود ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو سولہ